صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے جس نبی کا اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے بڑا مقام ہے اس نبی کا ہمیں امتی بنایا اور آگے چل کر اللہ نے ہمیں بعض وہ انعامات دیے جو ہم سے پہلے امتوں کو نہیں دیا گیا ہمیں خیر الامت کہا گیا اور ہمیں ایسے ایسے انعامات دیے کہ وقت کم پڑ جائے گا اگر اس کو ذکر کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا دو چار مثال سمجھ لیں دیکھو جب یہود آئی ہم سے پہلے دو بڑی امتیں گزری ہے یہود اور نسارا جب یہود آئے اللہ نے کہا کہ تم میری عبادت کے لیے ایک دن پسند کرو تو یہود نے سنیچر کا دن پسند کیا اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ جب جمعہ کا دن کے آفتاب یعنی سورج جب ڈوب جائے یعنی جمعہ کی مغرب ہو جائے تب سے لے کر سنیچر کی مغرب تک پورے چوبیس گھنٹے تمہیں میری عبادت کرنی ہے اللہ نے کتنا لیا ان سے پورے چوبیس گھنٹے کہ چوبیس گھنٹے تمہیں میری عبادت کرنی ہے اس کے علاوہ تم کوئی کام نہیں کر سکو گے اب یہود نے ہیلے کرنا شروع کی یعنی جمعہ کی مغرب سے پہلے وہ جال ڈال دیتے اور مچھلی کو پکڑنا شروع کیا ہیلے کرنے کے اللہ کی طرف سے عذاب آیا کونو خاصی اللہ نے زلیل بندر بنا دیا پھر نسارا آئے کہا کہ تم ایک دن پسند کرو جس وقت میں تمہیں میری عبادت کرنی ہے تو نسارا نے اتوار یعنی سنڈے کا دن پسند کیا مسلمان بھی آج سنڈے مناتا ہے ہمارے لیے تو ہفتے کی جمعہ کو قرار دیا گیا ہے تو ان نے پسند کیا اتوار سنڈے کا دن کہا گیا کہ سنیچر کی رات سے سنیچر کی مغرب سے اتوار کی رات تک اتوار کے غروب آفتاب تک چوبیس گھنٹے تمہیں میری عبادت کرنی ہے باہر آ تو ان امتوں سے کتنے لیے گئے چوبیس گھنٹے مکمل جب یہ امت محمد ہی آئی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ محمد تم کوئی دن پسند کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن پسند کیا اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ محمد میرا بھی پسند کردہ دن یہی تھا یعنی جو دن تم نے پسند کیا میں بھی وہی دن چاہتا ہوں اب دیکھو دوستو پہلی امتوں سے لیا گیا کتنا ہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے پوری عبادت یعنی مغرب سے لے کر دوسرے دن کی مغرب تک پورے چوبیس گھنٹے عبادت کے لیے گئے تو عقل تو کیا کہتی ہے جب ہماری باری آئی ہم سے کتنا لیا جاتا ہم سے بھی چوبیس گھنٹے لیے جاتے اللہ کے انعام میں تو اصل گنا رہا ہوں کہ ہم پر اور اس امت پر اللہ کے انعام کیا ہے اللہ نے ہم سے چوبیس گھنٹے نہیں لیے کیا کہا گیا قرآن کریم میں اللہ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں ادا نوری علیہ اللہ یوم جمعہ جمع اولا ذکر اللہ وہ ضرور بھائی کہ جب جمعہ کی اذان کہی جائے تو اپنے کاروبار کو اپنے تجارت کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف مسجد کی طرف نماز کے لیے آ جاؤ افسوس صد افسوس ہماری پھوٹی قسمت اذان ہو رہی ہے ہم باہر بیٹھے رہتے ہیں مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں ہو رہی باہر آئے تو اذان اور اس کے بعد پھر نماز خطبہ خطبہ کے بعد نماز کتنا وقت لگے گا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ زیادہ گنے پونا گھنٹہ راؤنڈ فگر میں گنے ایک گھنٹہ جمعہ کی نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ کوئی لمبی نماز پڑے گا چودہ رکعت پوری لمبی پڑے گا اطمینان سے ایک گھنٹہ سے زائد نہیں جائے گا تو ہم سے لیا گیا کتنا صرف ایک گھنٹہ ان امتوں سے لیا گئے تھے چوبیس گھنٹے ہم سے لیا گیا ایک گھنٹہ اور ہمیں دیا کیا اللہ نے ذرا وہ دے بتانا مقصود ہے اللہ نے ہمیں کیا ترمیر شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں مرے گا جس کا انتقال جمعہ کی رات میں یعنی جمعرات رات اور جمعہ کے بیچ کی رات جو گزشتہ کل گئی اسلامی دن شروع ہوتا ہے مغرب سے تو کل کی رات اور آج کا دن یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن پورے چوبیس گھنٹے میں جس کا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرے گی ہم سے لیا گیا ایک گھنٹہ دیا گیا چوبیس گھنٹے کے پورے چوبیس گھنٹے میں انتقال ہوگا اللہ سوال سے اس کی حفاظت کر لے گا تو ایسے تو کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اللہ نے ہم سے لیا بہت کم اور اس امت کو اللہ نے دیا بہت زیادہ لینے کی باری آئی بہت کم لیا دینے کی باری آئی تو اللہ نے اپنی رحمتوں کو کھول دیا اللہ نے رمضان کا مہینہ نہ فرمایا فرمایا کہ منفام رمضان ایمان واحد جو رمضان میں تراوی پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا پھر فرمایا منصوبہ رمضان ایمان و حدیثہ بن گوفی اللہ ضمبی جو رمضان میں روزے رکھے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا فرمایا کہ منفاما لہ لت القدر ایمان و حدیثہ بن گو اللہ تقتم ضمبی جو لہ القدر میں اللہ کے سامنے ایمان و احتساب سے کھڑا ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا فرمایا کہ عید کا دن جب ہوتا ہے جب یعنی مسلمان عید کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں حدیث خدشی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے برشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی تو اللہ نے ہم سے لیا بہت کم اور ہمیں دیا بہت زیادہ اللہ کی رحمتیں ہم پر اتنی اتر رہی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اصل تو مجھے یہ کہنا ہے تو بزرگوں اللہ نے رمضان کا مہینہ کا فرمایا تھا جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہوئی اللہ اسے قبول فرما لے لیکن دوستو رمضان ایک ہمیں عملی تربیت دے کے گیا ہے کہ جب رمضان میں ہمارے گناہوں کو اللہ ایک مرتبہ معاف کر چکا ہے اور عیدگاہ سے جب ہم لوٹے تھے تو اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بندوں تم عیدگاہ سے اس طرح لوٹو کہ تمہارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا جب اللہ ایک مرتبہ معافی کا اعلان کر چکا پھر بھی ہم اگر ہمارے دفتر سے گناہ مٹ چکے پھر بھی ہم اب گناہ سے زندگی شروع کر دیں جیسا رمضان گیا مسجد خالی قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں مسجدوں کے اندر وہی ایک ڈیڑھ سب دو سب جب اللہ دینے پر آیا ہے اللہ نے ایک مرتبہ معاف کر دیا ہے ہمارے نامۂ اعمال میں سے گناہوں کو مٹا دیا ہے پھر ہم وہی زندگی شروع کر کے گناہوں کو نو شروع کرے تو ہم سے زیادہ پسارے والا کون ہوگا اللہ نے رمضان کے ذریعے ہماری عملی پریکٹیکل تربیت کی تھی کہ میرے بندوں جب میرا حکم ہوا صبح صادق سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک سورج کے ڈوبنے تک صرف اور صرف میرے حکم سے تم نے حلال کاموں کو چھوڑ دیا تھا کھانا حلال تھا پینا حلال تھا بیوی سے ملاقات حلال تھی پھر بھی یہ میرے بندو صرف اور صرف میرا حکم تھا کہ میرے حکم کی وجہ سے تم صبح صادق سے لے کر چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے میرے حکم کی وجہ سے تب تم نے حلال کاموں کو چھوڑ دیا تو یہ میرے بندو جب رمضان گئی تو میرے حکم کی وجہ سے حرام کاموں کو تو تم چھوڑ دو اللہ یہ ہماری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں رمضان کے ذریعے اور یہی اصل رمضان کا مقصد تھا کہ جب حلال کاموں کو اللہ کا حکم کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا تھا اب جب رمضان گئی تو اب ہم حرام کاموں کو تو چھوڑے ذرا تر سوچے کہ جب رمضان گئے میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی عید کا چاند جیسے نظر آیا میں تو ویسا کا ویسا ہی بن گیا کیا میرے دوست ہم قبر سے معمول ہو گئے دوبارہ زندگی کیے جانے سے معمول ہو گئے کیا ہمیں موت کا ڈر نہیں رہا کیا دوبارہ زندہ کیے جانے کا ڈر نہیں رہا قبر کے عذاب کو ہم بھول گئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کو ہم بھول گئے قبر میں جا کر مٹی بننا ہے اس کو ہم بھول گئے آج زمین کے اوپر ہے ایک دن زمین کے نیچے جانا ہے کیا ہم اس کو بھول گئے میرا اللہ جو رمضان میں مجھے دیکھ رہا تھا رمضان بعد بھی وہی اللہ موجود ہے وہ اللہ مجھے آج بھی دیکھ رہا ہے ہر وقت دیکھ رہا ہے ہر انسان کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے ذرا اس کے بارے میں سوچو تو صحیح جب ویسے ہی رمضان گئی اب ویسے کے ویسے بن گئے کہ ہم ان چیزوں کو بھول گئے کہ ہمیں موت کا ڈر نہیں رہا کیا ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو ہم نے آگ لگا سکتے ہیں کیا جہنم کو ہم بجھا سکتے ہیں ملک الموت کو ہم روک سکتے ہیں اگر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے بزرگوں پھر اللہ کے سامنے بس آ جاؤ ابھی بھی اللہ تو وہی ہے جو حدیث بڑی مسلم شریف کی روایت امام مسلم نے اس کو نقل کیا ان کا یب سدو یدہ مسی النہار کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان اللہ یدہ بلئی اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں جس سے گناہ کیا تھا وہ میرے سامنے آ کر معافی مانگ لے رات میں دن میں پھیلاتا ہے کہ رات کا گنہگار معافی مانگ لے رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کہ دن کا گنہگار معافی مانگ لے اللہ تو ایسے دینے پر آئے حتیٰ شبز من مغربی یہاں تک کہ سورج جب مغرب سے طلوع نہیں ہوگا وہاں تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے ابھی بھی چلو کچھ دن ہو گئے رمضان گئی عید کے پاس اتنے دنوں میں پھر سے ہم سے کوئی گناہ ہو گئے تو اللہ تو آج بھی وہی ہے وہ اللہ آج بھی معاف کرنے پر آیا ہوا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے آ کر تو صحیح چل اتنے اب بھی زندگی میں پورے زندگی گناہ میں معاف کر سکتا ہوں تو کیا یہ چودہ پندرہ دن کے گناہ میں معاف نہیں کر سکتا میرے بزرگوں یہ دنیا ہے دھوکے کا گھر ہے آج دنیا کے اوپر مٹی کے اوپر ہے ایک دن مٹی کے نیچے ہوں گے آج جمعہ کا دن اپنے ہاتھ سے کپڑے پہن کے آئے ایک دن کوئی اور ہاتھ کفن کا کپڑا پہنا رہا ہوگا اپنے ہاتھ سے خوشبو لگا کر آئے ایک دن کوئی اور ہاتھ خوشبو لگا رہا ہوگا اپنے پیر سے چل کر مسجد کی طرف آئے ہیں ایک دن کوئی اور ہاتھ اور کوئی پیر ہمارے جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہی ہوگی کیا ان باتوں کو ہم بھول گئے کیا ان باتوں سے ہم محفوظ ہو گئے کیا ملک الموت کو ہم روک سکتے ہیں ہمارے اندر طاقت ہے جب موت آئے گی ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں ہوگی اور ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہوگی اور کوئی دنیا سے بڑی سے بڑی طاقت بڑے سے بڑا ڈاکٹر بڑی سے بڑی مشین موت آئے گی تو اللہ کے پنجے سے کوئی نہیں بچا پائے گا میرے بھائی یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے متا اور غرور قرآن کہہ رہا ہے یہ تو دھوکے کا گھر ہے ہی اس کے اندر ہم پھنس گئے دنیا سجن و جنت الکافر دنیا تو مومن کے لیے قید کھانا ہے یہاں تو اللہ کے مان کر چلنا ہے اللہ کے حکمات کے جیسے جیل کے اندر کوئی قیدی ہوتا ہے تو اس کو جیل کے قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے تو یہ تو یہ تو ہمارے لیے جیل کھانا ہے یہاں اللہ کی شریعت کی سنت اور شریعت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے بزرگوں ایک دن یہ دنیا چھوٹنے والی ہے ہم سے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو جن سو بزرگوں یہ جمعہ ہے آج ایک جمعہ تو ایسی ہماری زندگی میں آنے والی ہے جو جمعہ ہماری زندگی کی آخری جمعہ ہوگی ایک پکی بات ہے کوئی دوستو دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی ذات کا انکار کر دیا جس کو ناستک کہتے ہیں دہریا کہا جاتا ہے ایسے لوگ تو ملیں گے کہ نہ کہ بھائی دنیا ایسے ہی چلتی ہے اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے ملیں گے لیکن پورے کوئی مذہب کوئی بھی مذہب اسلام نہیں کوئی بھی مذہب لے لو موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا تو یہ تو ہمیں جانا ہے یہاں سے یہ تو دھوکے کا گھر ہے یہ مکڑی کے جالے اور مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے کیا اس دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اس کے ہم دھوکے میں آ جائیں گے بزرگوں شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یا عبرت کی ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو مامور تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں یہ تو آج تو کل جانے چھوٹنے والی ہے چاہے کتنا جمع کریں گے ایک کروڑ دو کروڑ دس کروڑ پندرہ کروڑ کتنا جمع کریں گے لیکن ایک جھٹکا آئے گا سب چھوٹے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بن جا گا کوئی کام نہیں آئے گا بس وہ ایمان عمل کام آنے والا ہے ابھی بھی موقع ہے جو رمضان میں اللہ عید کے دن ہماری مغفرت کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے بندو تم عید سے لوٹو میں تمہاری مغفرت کر چکا ہوں پھر بھی ہم وہی زندگی شروع کر دیں جو رمضان سے پہلے تھی ہماری زندگی میں رمضان کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئے تو پھر رمضان تو رمضان اور بس بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں یہ رمضان تو ہمیں تربیت دے کے گیا ہے کہ میرے بندو جب تم نے رمضان کے اندر حلال کاموں کو میرے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اب رمضان کے بعد حرام کاموں کو میرے حکم کی وجہ سے چھوڑ دو میرے متبع بن جاؤ میرے میرے نبی کے غلام بن جاؤ جسے میں نے اپنا بنا لیا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں لوہ و قلم کیا ہے جہاں تیرا ہے بزرگوں اس کے غلام بن کے تو دیکھو پھر دیکھے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اللہ فرماتے ہیں اے محمد اسلم آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر اس کے غلام بن گئے پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے ہماری طرف پھر اللہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے پھر ہماری موت کیسے آتی ہے پھر موت کے بعد اللہ ہمارا کیا استقبال کرتے ہیں ذرا اس کو تو دیکھو یہ دنیا دوستوں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں ہم سب دھوکے میں ہیں کہ میں تو ان کے بعد ویسا بن گیا جو چہرہ میں نے رکھا تھا اس کو بھلا دیا نماز پڑھنے آتا ہے نماز نہیں پڑھنے آ رہا ہوں میری مجھے میرا کیا گیا میرا کیا بگڑا جو نماز پڑھنے جاتے ہیں ان میں اور میری زندگی میں کیا فرق ہے ان سے زیادہ مال تو میرے پاس ہے میں تو مسجد میں نہیں جا رہا ہوں اللہ کے منادی کی آواز پر مسجد میں میرے قدم نہیں کھڑے ہو رہے ہیں میری زندگی میں کیا کمی نہیں ہے حالانکہ میرے پاس تو جو مسجد میں جا رہا ہے اس سے زیادہ مال ہے اس سے زیادہ سماج میں میری سوسائٹی میں میری عزت ہے میرا ایک مقام ہے میرا ایک مرتبہ ہے دھوکہ میں ڈالے ہیں نفس ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ذرا سوچنا یہ کب تک رہے گا کب تک چلے گا یہ میں تو نماز نہیں پڑھ رہا ہوں میرے پاس تو اتنا ہے جو نماز پڑھ رہا وہ تو کنگال ہے کیا ملا اس کو نماز پڑھ کر کیا ملا داڑھی رکھ کر کیا ملا کیا ہے اس کے پاس ذرا دوستو یہ تو دھوکے کی بات ہے اللہ فرماتے ہیں جو آیت پڑی بہت دل کو ہلا دینے والی بات ہے اللہ فرماتے ہیں فلما نسو رو بھی فتح نہ علیہ کل جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا اللہ نے جو کہا تھا شریعت کا جو کہا تھا نسو جب انہوں نے ان باتوں کو بلا دیا فتح نہ علیہم ابو کل شعیب ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں دنیا کی دنیا کی دولت دار برستی ہے فتح نہ علیہم ابو آبا کل ہر چیز اس پر کھول دی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ اس میں ڈوب جاتا ہے بجائے ان چیزوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے اللہ آگے کیا فرماتے ذرا سوچے تو صحیح اللہ فرماتے ہیں افز نہ ہوں بخت ہوں مبلسون ہم ان کو ایک دم اچانک پکڑ لیں گے ان کو تصور بھی نہیں ہوگا ایک دم اچانک پکڑ لیں گے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا پھر دولت ہم نے دیا مال ہم نے دیا تھا بجائے اس کے کہ ہمارا شکر ادا کرتا مسجدوں کے اندر آتا ہمارے احکامات کو پورا کرتا دین کے کاموں کو کرتا بجائے اس کے ہماری نافرمانی حدیث قدسی ہے حدیث میں آتا ہے دوستو مسند احمد کی روایت مامن یوم اللہ والبحر یستعذن ربہ ان یغرق ابن آدم ہر دن ہر دن مامن یوم اللہ والبحر رویستہ ربہ سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ تیرے تیری زمین تیرا آسمان تیرا پانی تیرا خوراک تیری رس یہ سب کھا کر تیری نافرمانی اللہ تو حکم دے ہم ان کو ہلاک کر دیں ملائی کا تو تشتا تو آج اور فرشتے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تو اجازت دے ہم ان پر جلدی سے عذاب نہ حاصل کر دے لیکن ذرا اس رب کو اس رب کریم کو تو دیکھو وہ رب کریم کیا کہتا ہے میرے بندوں کو چھوڑ دو انا عالم من الارض میں تو ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب سے میں نے مٹی سے ان کو پیدا کیا تھا انکان آپ اگر تمہارے بندے ہیں زمین اور آسمان اے سمندر اگر یہ تمہارے بندے ہیں فشان حکم بھی تو تمہیں جو کرنا ہو کر لو وہ انکان آپ دو کم وہ انکان نا عبدی اگر یہ میرے بندے ہیں تو داؤ ہو میرے اور میرے بندوں کو چھوڑ دو ابھی نہیں تو کبھی کبھی تو میرے سامنے توبہ کریں گے میرے بندوں کو چھوڑ دو مسند احمد کی ایک رواج آخری ایک رواج سے پورا کرے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب ماں کے پیٹ کے اندر تو اٹھا تو تجھے کس نے پیدا کیا تجھے کس نے پالا اندھیری پر اندھیری تھی وہاں تجھے کون رسک دینے آیا تھا کیا میرے علاوہ کوئی تھا تجھے پورے نو مہینے ماں کے پیٹ کے اندر رکھا پھر تجھے دنیا کے اندر پیدا کیا اور جیسے ہی تم پیدا ہوا تیرے لیے رزق کا بندوبست دودھ کی شکل میں کس نے کیا میرا علاوہ کوئی رب ہے تیرا اس کے ذریعے ایک بہت بڑی بات ایک سمجھائی کہ بندے تو جب جیسے دنیا میں آیا تیرے لیے رزق کا بندوبست میں نے کیا ایسی پوری زندگی بھی رزق کو تجھے میں ہی دینے والا پھر آگے فرمایا کہ میرے بندے تجھے بتجری ٹھنڈی کا زمانہ تھا تو ماں کے چھاتی کے اندر گرم دودھ گرمی کا زمانہ تھا تو ٹھنڈا دودھ چھوٹا تھا تو دودھ کی یعنی کوالٹی الگ تھی بڑا ہوا دودھ کی کوالٹی الگ یہ سب کس نے کیا کیا میرے علاوہ کوئی رب تھا جو تجھے پیدا کرنے والا اور یہ اس طرح کرنے والا تیری تربیت اللہ ہم سے آگے شکایت کرتا ہے کہ میرے بندے یہ سب جب میں نے کیا جب تو بڑا ہو گیا جب طاقت آ گئی سماج میں تیرا مرتبہ ہو گیا اللہ فرماتے بارستانی بالمعاصی تو تم میرا شکر ادا کرنے کے گناہوں سے میرا مقابلہ کر رہا ہے تو نمنی کا ایک قطرہ تھا اس منی کے قطرے سے تجھے چھ فٹ کا انسان بنا دیا تیری عزت بخشی ہم نے تجھے سماج میں تیرا ایک مرتبہ بنایا تو تم میرا شکر ادا کرنے کے لیے بارس بل محاسی گنا ہو کے ذریعے میرا نا میرا نافرمانی کر رہا ہے مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے بتاؤ ہم سے شکایت کر رہا ہے اب بزرگوں جیسے پہلے فرمایا عید کے بعد اللہ ہماری مغفرت کا اعلان کر چکا ہے چلو تھوڑے دن گزر گئے نافرمانی پھر شروع ہو گئی پھر آ جاؤ اللہ تو وہی ہے جو اللہ پہلے تھا وہی اللہ ہے سو آدمی ہے بخاری شریف کی روایت سو آدمی کے قتل کرنے والوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو پندرہ دن کے گار کو اللہ معاف نہیں کرے جب عید کے دن اللہ مغفرت کا اعلان کر چکا ہے کہ میرے بندو عیدگاہ سے لوٹو تمہاری مغفرت ہو چکی چلو اس کے بعد یہ پندرہ بیس دن گزرے پھر نہ فرمانی ہوئی اب پھر مانگ لو اللہ تو وہی ہے اگر سو بار شکستی اگر سو بار تو توبہ بات توڑ دے گا تو پھر پھر میں تو میرا مغفرت کا دروازہ کھلا ہے اللہ معاف کرنے پر آیا ہوا ہے اللہ سے معافی مانگے کو جب اللہ مغفرت کر چکا ہے اللہ معاف کرنے پر آیا ہے اور عید کے دن سے اللہ ہماری مغفرت کر چکا ہے پھر ہم وہی زندگی شروع کر دیں جو پہلے زندگی تھی کیا تبدیلی ہے رمضان پر رمضان آئیں گے عید پر عید آئے گی اور وہی زندگی رہے گی ایک دن آئے گا ایسے ہی جائیں گے پھر افسوس کریں گے اللہ نے توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے اللہ کے سامنے توبہ کر کے تو دیکھے پھر اللہ دیکھے کہ اللہ کیسے ہمیں معاف کرتا ہے اور بھی زندگی اور آخر کی زندگی اللہ تعالیٰ ہماری کیسے بناتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سنت